السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 462 نماز کے متعلق یہ سبق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درشری پڑھیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سے کس طرح چوری کرے گا ارشاد فرمایا کہ اس کا رکو اور سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور تبرانی میں بھی ہے یہ مضمون کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے اول تو چوری خود ہی کس قدر ذلت کی چیز ہے اور چور کو کیسے حقارت سے دیکھا جاتا ہے پھر چوری میں بھی اس حرکت کو بدترین چوری ارشاد فرمایا ہے کہ رکو سجدہ کو اچھی طرح نہ کرے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت علم دنیا سے اڑ جانے کا وقت منکشف ہوا ہے ظاہر ہوا ہے حضرت زیاد صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم ہم سے کس طرح اڑ جائے گا ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اسی طرح اپنی اولاد کو پڑھائیں گے اور سلسلہ چلتا رہے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو تجھے بڑا سمجھدار خیال کرتا تھا یہ یہود نصار ابھی تو تورات اور انجیل پڑھتے پڑھاتے ہیں پھر کیا کارآمد ہوا ابو دردا کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے دوسرے صحابی حضرت عبادہ سے جا کر یہ قصہ سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو دردا سچ کہتے ہیں اور میں بتاؤں کہ سب سے پہلے کیا چیز دنیا سے اٹھے گی دھیان سے سنو میں بتاؤں کہ سب سے پہلے کیا چیز دنیا سے اٹھے گی سب سے پہلے دنیا سے نماز کا خوشو اڑ جائے گا تو دیکھے گا کہ مسجد بھری مسجد بھری ہوئی ہے اور پوری مسجد میں ایک شخص بھی خوشو سے نماز پڑھنے والا نہ ہوگا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا خوشبو اٹھایا جائے گا در منصور میں یہ حدیث ہے ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ جل جلال اس نماز کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے جس میں رکو سجدہ اچھی طرح نہ کیا جائے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد نبی ہے کہ آدمی ساٹھ برس تک نماز پڑھتا ہے مگر ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی کہ کبھی رکو اچھی طرح کر لیتا ہے تو سجدہ پورا نہیں کرتا اور کبھی اچھی طرح سجدہ کر لیتا ہے تو رکو پورا نہیں کرتا اللہ تعالی ہم سب کو دھیان کے ساتھ اچھی طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا حل بتاؤں دل دل میں اللہ سے دعا مانگو دل دل میں دل کی دعا اللہ قبول کرتا ہے ہاں اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی جس کی زبان نہیں ہوتی اللہ قبول تو اس کی بھی کرتا ہے دل دل میں اللہ سے دعا مانگو دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں اے اقبال قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی دل دل میں اللہ سے دعائیں مانگو دل کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اب آج جو ہے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو ایک قرآن پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دے دے گا اور یہ پڑھ کر پورے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دو جتنے مسلمان مرد عورتیں اسلام کے حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تین مرتبہ سر اخلاص پڑھ کر ان کو ثواب پہنچا دیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر داوانہ الحمد لله رب العالمين